حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا نہ انہیں انہیں دیکھے گا گا اور اور نہ پاک کرے ان کے لیے درد نہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مذکورہ جملے ارشاد فرمائے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ تو ناکام ہو گئے اور خسارے میں رہے آپ نے فرمایا جو شخص اپنا تہبن زمین پر یا اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے جو شخص اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے اور جو شخص اپنے عطیے کا احسان جتلاتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چار سو تریسٹھ